ہمت والو تھکو نہیں ارے ہمت والو تھکو نہیں بس کسی لمحے قبولیت کی آواز آ جائے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے برابر لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے خوب سن لو اس پر ہماری رحمت ہے جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر فرماتے ہیں رحمت اللہ علی فلان یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پھر عرش اٹھانے والے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے ارد گرد والے یہاں تک کے ساتوں آسمان والے فرشتے پھر یہ رحمت والا حکم زمین پر اتار دیا جاتا ہے